میرے دین کے پاس بانو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے میرے دین کے پاس بانو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اور باطل پرستوں کو غار کرے جہد پہ ہم کے خوگر بنے اس طرح خاک و خو کے جہاں سے محبت کرے ظالموں کو تباہی کا پیغام دے بے کسوں سے سلو کے مراوت کرے دستے باطل کے پھولوں کو ٹکرائے پھر حق کے کانٹوں سے الفت کرے اے میرے دین کے پاس بانوں تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے دین کے پاس بانو تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے و انصاف کچھ اس طرح سے مٹا عرض حق ظلم و دوان سے بھائی بھائی میں پیدا ہوئی دشمنی اب لرستا ہے انسان انسان سے پھر شریعت کی خاطر گزر جائے ہم دولت و مال سے جسم سے جان سے جس سہولت پسندی نے مارا ہمیں اس سہولت پسندی پہ کرے اے میرے دین کے پاس اٹھو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے بس اٹھو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے موت سے پیار کرنے کی خاطر بڑے آؤ کھیلے تفنگ اور شمشیر سے آدمیت جہاں میں ہو آزاد پھر شیطنت کے ہر ایک دام تزویر سے ڈگمگائے قدم پھر سے تاغود کے نوجوانان ملت کی تکبیر سے اس طرح سے بڑے موت ڈرنے لگے احتمام سبا تو عظیمت کرے اے میرے دین کے پاس بانو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاس بانو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے بسترے بزدلی دوستو اس پہ مرنا نہیں چاہیے لاش کا ٹوپ کوئی گھسیٹے گیا اس تصور سے ڈرنا نہیں چاہیے کفر سے بھڑ کے کی نہیں کوئی شے کفر کا خوف کرنا نہیں چاہیے آؤ غیرت کے جذبوں کو زندہ کرے آؤ سب مل کے پاس حمیت کرے رے دین کے پاس بانو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے میرے دین کے پاس بانو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے